Umair Ejaz Umair scholar at gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Ejaz dot K W W W dot U M A I R I J A Z dot link پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کا podcast Windows eight point one کے کچھ ٹپس پر مشتمل ہے یہ ایک بریف پوڈ کاسٹ ہوگا لیکن اس کے اندر جو ٹپس آپ کو میں دوں گا وہ Windows eight point one use کرتے ہوئے آپ کے لیے انتہائی یوزفل ثابت ہوں گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہم نے ٹپ یہ ہے ہماری پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آل پروگرامز کا ایک آئکن ایک فولڈر ہم نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بنانا ہے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ونڈوز ایٹ یا ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون میں سٹارٹ بٹن نہیں ہوتا سٹارٹ سکرین کے اوپر سارے پروگرامز موجود ہوتے ہیں تو سٹارٹ سکرین یا دوسری جو کنٹرول ٹیپ کر کے ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں تو وہ گو کے ایزی ہے اور ہم نے اس میں اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں اس چیز کو نیویگیٹ کر کے دکھایا بھی تھا کہ ہم کسی پروگرام کو کس طرح نیویگیٹ کر سکتے ہیں لیکن تمام ونڈوز جو پہلی تھیں ان میں سٹارٹ بٹن موجود تھا اسی لیے کئی دوستوں کو ونڈوز 8.1 میں جن دشواریوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک بڑی دشواری یہ نیویگیشن کی بھی ہے تو اس دشواری کا حل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس حل کو آپ کرنے جا رہے ہیں ہم ایک شارٹ کٹ بنائیں گے اپلیکیشن فولڈر کا اور اپلیکیشن فولڈر کا شارٹ کٹ ہم ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو کوئی بھی فولڈر سوری جو کوئی بھی سافٹ ویئر لانچ کرنا ہے تو جس طرح پہلے آپ اسٹارٹ بٹن میں جاتے تھے آل پروگرامز ایکسپینڈ کر کے اور انٹر پریس کر کے اس کو ایکسپینڈ کرتے تھے سافٹ ویئر کو تو اب آپ کو اسٹارٹ اسکرین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو ابھی ہم آل پروگرامز کا ایک شارٹ کٹ بنائیں گے آپ اسی شارٹ کٹ کے اوپر انٹر پریس کریں گے اور ایک آپ کے پاس فولڈر اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے آپ بالکل اسی طرح نیویگیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ونڈوز سیون ایکس پی وغیرہ میں کرتے تھے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ونڈوز ایم سے میں ڈیسک ٹاپ پر آؤں گا میں فی الحال N V D A use کر رہا ہوں لیکن اگر آپ N V D A use کر رہے ہوں یا جوز یوز کر رہے ہوں اسٹیپس بالکل سیم ہوں گے میں ذرا اس کی اب میں ڈیسک ٹاپ پر آ گیا ہوں اور یہ سلیکٹ ہے گولڈ ویو تھرٹین اس نے کہا اب یہ سلیکٹ ہے میں نے اس کو انسلیکٹ کرنا ہے کنٹرول بارس کروں گا space not selected یہ ناٹ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کنٹرول ہیں پہلے اگر ان سلیکٹ ہوتا ہے تو پھر selected ہو جاتا ہے ایک قسم کا ٹاگل ہے تو اب اگر آپ کے پاس سلیکٹ کچھ بھی نہ کہے تو آپ کنٹرول کریں گے اور آپ کے پاس بھی اس طرح ناٹ سلیکٹڈ کہے گا تو اب یہ ناٹ سلیکٹڈ ہو گیا ہے اب ہم اپلیکیشن کی پریس کر کے اس کا ایک شارٹ کٹ بنائیں گے نیو کے سب مینیو میں جو ہوتا ہے اپلیکیشن کی پریس کروں گا context menu context menu open ہو گیا ہے اب میں نے نیو کے سب مینیو میں جانا ہے ڈبلیو اس کی ہاٹ کی ہے میں اس سے بھی جا سکتا ہوں اور ڈاؤن ایرو کر کے بھی جا سکتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ نیو اس لسٹ کے اینڈ میں ہے تو میں اسی لیے کرتا ہوا جاتا ہوں نیو سب مینیو اس کو رائٹ ایرو سے ایکسپینڈ کریں گے فولڈر نہیں ہم نے فولڈر نہیں بنانا بالکل ہم نے شارٹ کٹ بنانا ہے تو ہم انٹر پریس کریں گے لوکیشن آف دی آئٹم تو اب جو میں لکھنے جا رہا ہوں بالکل آپ بھی اسی طرح لکھیں گے میں یہاں پر لکھوں گا ایکسپلورر پھر شیل پھر کالن پھر ایپس فولڈر اور اس میں ایکسپلورر کا ای شیل کا ایس ایپس کا اے اور فولڈر کا ایف کیپیٹل ہوگا اب میں اس کو لکھ رہا ہوں E R E X P L O R E R پھر اسپیس بار اسپیس کیا میں نے اب اس کے بعد شیل ایس کیپٹل e, باقی سارے ہیں شیل پھر اب اب یہاں نہیں دینی فی الحال اب ایپس فولڈر لکھیں گے یعنی ایکسپلورر کے بعد تھی باقیوں کے بعد موجود نہیں ہے کالن کے فوراً بعد ہم اب ایپس فولڈر لکھیں گے ایپس کا ایک کیپٹل پی پی ایس اور folder F O L D E R اور فولڈر کا ایف کیپٹل اور اسپیس نہیں ہے O-L-D-E-R e اب ہم نے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا فولڈر ٹھیک ہے ہم نے یہی لکھا اب ہم پریس کر کے آپ اس شارٹ کٹ کا کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن آل پروگرامز ہم اس لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ آل پروگرام جس طرح سیون میں آل پروگرامز وہ مین آپشن ہوتا تھا جس کو ہم ایکسپینڈ کرتے تھے تو ہمارے پاس تمام سافٹ ویئرز موجود ہو جاتے تھے تو آپ آل پروگرامز کے علاوہ یہاں پر اب آپ کا اختیار ہے آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو پچھلا ایڈٹ باکس تھا اس میں آپ نے بالکل ایکزیکٹلی وہی لکھنا ہے جو میں نے لکھا ہے تو یہاں میں آل پروگرامز لکھ لیتا ہوں جو پہلے سے یہاں لکھا ہے میں اس کو کنٹرول اے سے سلیکٹ کیا ڈیلیٹ کی پریس کی اور آل پروگرامز میں نے لکھا انسرٹ بار انسرٹ فنش ہاں، بٹن ہاں، ٹیپ کے بعد آیا اور اس کر دوں گا اب یہ ہمارا آل پروگرامس کا ایک شارٹ کٹ بن چکا ہے اب ہم ڈیسک ٹاپ پہ جاتے ہیں ونڈوز ایم سے اے سے سرچ کرتے ہیں ویسے تو ابھی فوکس میں بھی وہ آ گیا تھا لیکن اے سے سرچ کر لیتے ہیں میں نے اس کی سلیکشن ریموو کر دی آل پروگرام سے ہٹا کے اے پریس کرتا ہوں آل پروگرام فورٹین اور فورٹین ٹھیک ہے اب ہم اس پہ انٹر پریس کرتے ہیں Applications, items, new list, while not selected, one of 110, row 1, column 1. One of one hundred ten اور والا ٹاپ پہ ہے اب اس پہ میں نے انٹر پریس کیا تو آپ کو انٹر اس نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں نے این وی ڈی اے کے اندر یہ آپشن آف کیا کہ کمانڈ اسپیکس کمانڈ جو ہے نا وہ نہ بولے انٹر اور کنٹرول اور شفٹ تو اگر آپ جاز یوز کر رہے ہیں یا آپ نے این وی ڈی اے میں یہ اس کو آف نہیں کیا تو آپ کے پاس وہ انٹر پریس کرنے پہ انٹر بولے گا تو یہ اب مین کرکس اس کا یہ تھا کہ ہم نے آل پروگرامس کا ایک شارٹ کٹ کریٹ کیا اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر اب وہ شارٹ کٹ آ گیا ہے آل پروگرامس پہ انٹر پریس کیا تو تمام اس کے اندر سافٹ ویئر نظر آ رہے ہیں ون ہنڈریڈ ٹین اس کے اندر موجود ہیں تو وہ آلہ آپ کو نظر آ گیا ڈاؤن ایرو کر لیتے ہیں photos Dropbox website اچھا ایک اور چیز کہ آل پروگرامز جو ہوا کرتا تھا اس کے اندر ایک سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ چیزوں کو وہ گروپ ٹوگیدر کر دیتا تھا مثلا اگر ڈراپ باکس ہے تو ڈراپ باکس کا ایک وہ آئیکن بناتا تھا آل پروگرامس کے اندر اور پھر اس آئیکن کو ہم ایکسپینڈ کرتے تھے تو اس میں ہوتا تھا کہ ڈراپ باکس ویب سائٹ یا ہیلپ یا جو ہے ڈراپ باکس خالی یعنی وہ جو سافٹ ویئر کا مین لنک ہوتا ہے یا اگر آپ جوز کو دیکھیں تو جوز ففٹین اور پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے تھے تو اس میں ہوتا تھا ایکسپلور جوز ایکسپلور مائی سیٹنگ ایٹ جے پیڈ یوٹیلیٹیز وغیرہ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے سپریٹ دے دیا ہے مطلب آپ ڈاؤن ایرو ڈاؤن ایرو کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور group together in that sense ہوگا کہ اگر والا ہے تو وہ کے نیچے جسٹ نیچے اس کے نیچے چیزیں آ جائیں گی ڈراپ باکس لکھا تھا تو ڈراپ باکس کے جسٹ نیچے اگر ڈراپ باکس ویب سائٹ لکھا ہے تو اس کے نیچے آ جائے گا ڈراپ باکس کا ان انسٹال کا آپشن یا ڈراپ باکس کے سافٹ ویئر کا آپشن تو آپ اس طرح ڈاؤن ایرو ڈاؤن ایرو کر کے نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اور نیویگیشن کیز بھی یوز کر سکتے ہیں لیٹ سپوز میں اس کے اندر جے پریس کرتا ہوں مجھے جوز چاہیے اور 110 میں میں ڈاؤن ایرو ڈاؤن ایرو نہیں کرنا چاہتا جے پریس کروں گا دیکھیں جوز 15 آ گیا سامنے علیحدہ مطلب اس کے اندر جو چیزیں یہ تھا کہ ایکسپلور مائی سیٹنگ وغیرہ وہ اوپن رکھ دے گا جس طرح باقی رکھے لیکن اس نے یوٹیلٹیز کا ایک فولڈر بنایا جس طرح اسٹارٹ مینیو میں ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون میں انہوں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اس کا یوٹیلیٹیز کا تو یوٹیلیٹیز اس لیے یوزفل ہوتی ہیں جس طرح ہم نے کوئی اسکرپٹس وغیرہ ڈالنی ہو تو اس کے لیے پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ ایکسپلور جوس کو ایکسپینڈ کر کے ایکسپلور مائی سیٹنگس پینٹر کر کے اینو میں پیسٹ کر دیا کرتے تھے اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹارٹ مینیو میں سرچ کریں جس طرح میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں دکھایا تھا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آل پروگرامس میں آئیں اس طرح آپ یو سے یوٹیلیٹی سرچ کریں اور یہاں انٹر پریس کر کے اس کو اوپن کر لیں اور اسکرپٹ انسٹال کر لیں تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ اپلیکیشن کی پریس کر کے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ اس کا شارٹ کٹ بھی بنا لیتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز کا ڈائریکٹ شارٹ کٹ بن جائے اپلیکیشن کی پریس کی اور این پریس کروں گا این جو ہے یہاں ہاٹ کی ہے اس کی ڈاؤن ایرو کر کے آپ سینڈ ٹو سب مینیو کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور or N. Open O, open, open, new run as admin run as diff uninstall U. Open O, open file location O. Oops. یہاں پر وہ موجود نہیں ہے تو ہمیں اوپن فائل لوکیشن او سے جو ہے نا اس پہ ہم انٹر پریس کریں گے کہ جہاں پر یہ موجود ہے فائل لوکیشن وہ اوپن ہو جائے تب ہم اس کا شارٹ کٹ بھی بنا سکیں گے تو یوٹیلیٹی جاس کا یا اگر آپ اس کو اسکیپ کر لیں یوٹیلیٹی جاز اسی کے اوپر اگر ہم انٹر پریس کر لیتے ہیں نو اپلیکیشن اپلیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے انٹر پریس کر لیتے ہیں انٹر میں نے پریس کیا اب یہاں دیکھیں ڈفرنٹ آپشنز آ گئے ہیں Braille viewer dongle viewer explore my settings تو ہم اس کے اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں اینو ونڈو اور یہاں پہ آ کے ہم پیسٹ کر دیں گے جس طرح گولڈ ویو کی ہو گئے کے سافٹ ویئر کے بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال میں کوئی اسکرپٹ پیسٹنگ نہیں سکھا رہا اور اگین یہ کہ یہ یوٹیلیٹی جاز کا جو آپشن ہے آپ اس کو شارٹ کٹلی بھی لا سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کے لیے Items view transient for personalized setting. Items view utilities window. Item ہم نے اس کو کلوز کیا آلٹ ایف فور سے explore shared setting explore my settings 3 of 12 explore my settings application کی پریس کروں گا Contact open O. Proper open O. Open file run as admin troubleshoot and the star add to archive add to F compress and compress to send to sub menu N. Send to sub menu N. Right arrow से expand करूँगा. Compressed zip folder Z. Compressed zip folder نہیں ہم نے اس اس کا زپ فولڈر نہیں بنانا وینڈر پریس کروں گا اب اس کا شارٹ کٹ بن گیا اب آپ کو اگر کوئی اسکرپٹ وغیرہ انسٹال کرنی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آل پروگرامس میں آئیں پھر آل پروگرامس کے بعد آگے جائیں یوٹیلیٹی یو سے سرچ کریں اور پھر ایکسپلور مائی سیٹنگ سرچ کریں تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آئیں گے لیکن اگر کسی اور کا شارٹ کٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طرح بنانا بنا سکتے ہیں جس طرح ہم اسٹارٹ مینیو کے اندر اسٹارٹ بٹن اور اس کو جب ہم ایکسپینڈ کرتے تھے آل پروگرام اس میں سے اگر ہم نے کسی کو ڈیسک ٹاپ پہ لانا ہوتا تھا یا ٹاسک بار پہ لانا ہوتا تھا تو ہم اپلیکیشن کی سے اس کو اسی طرح سینڈ ٹو کر کے لے آتے تھے ڈیسک ٹاپ کے اوپر تو یہ بالکل سیم پروسیس ہے and it was the tip number one for Windows eight point one now tip number two اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون یا ونڈوز ایٹ میں جب آپ ونڈو فریشلی انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اگر آپ اپنے مائکروسافٹ کے اکاؤنٹ سے live dot com Hotmail dot com یا آؤٹ لک ڈاٹ کام پر جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لاگ ان کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا ایک اکاؤنٹ بنا لے گا اور اس سے آپ تمام ایپس میں جو ہے وہ لاگ ان کر سکیں گے لیکن اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کے آئی ڈی نہیں ہے تو یا آپ کرنا نہیں چاہتے تو آپ ایک لوکل اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور لوکل اکاؤنٹ میں آپ پھر اپنا لوکل پاسورڈ دے دیتے ہیں اور اس میں آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح دو طرح کی لاگ ان ہوتے ہیں یا لوکل لاگ ان ہوتا ہے یا آپ مائکروسافٹ کا لاگ ان یوز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ لاگ ان ڈالنا ہوتا ہے پاسورڈ ود آئی ڈی یا ود یوزر نیم اگر ہے تو یوزر نیم لکھا ہوگا اور آپ کو پاسورڈ اس کا جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا تو یہ ریکمینڈڈ ہے لیکن بعض لوگ اس چیز سے بہت انوائے ہو جاتے ہیں کہ بار بار ہمیں لاگ ان پاسورڈ اور آئی ڈی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے on the start of Windows یا کچھ سیٹنگ ایسی ہو سکتی ہیں جہاں آپ نہیں چاہتے کہ یہ بار بار جو ہے یہ اسکرین سامنے آئے تو اس اسکرین کو ہٹانا یعنی کہ وہ پاسورڈ نہ مانگے اور انٹرنگ پاسورڈ جو ہے وہ لاگ ان کر جائے کمپیوٹر میں تو وہ ہم کیسے کریں گے تو وہ اب ہم کرتے ہیں میں ونڈو کی پریس کروں گا یہ اسٹارٹ اسکرین آ گئی ہے میں نے ونڈو کی پریس کی اب یہاں میں ٹائپ کروں گا net P L W I Z یعنی net P L wiz N E P L W I Z سارے اسمال ہیں اور جب یہ اوپن ہو جائے گا تو net P L W I Z جو ایپ ہے میں اس پہ انٹر پریس کروں گا لیکن پہلے ابھی میں یہاں سرچ میں لکھوں گا کیونکہ ونڈوز ایٹ یا ایٹ پونٹ ون کا سرچ جو ہے وہ ایڈٹ باکس سامنے نمایاں نہیں ہوتا جب آپ ٹائپنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ انٹیلیجنٹلی سمجھ لیتا ہے کہ آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں اور وہ سرچ ایڈٹ باکس میں ٹائپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ نیویگیٹ کرنا چاہیں تو یہیں ڈاؤن ایرو کر کے نیویگیشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک اس کا نیو فیچر ہے جو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کیا تھا تو یہاں ہم لکھیں گے این ای ای ای ای ای ای جی، اب یہ سامنے آ گیا نیٹ پلیوز ایپ ٹھیک ہے اب اس پہ انٹر میں پریس کروں گا ٹھیک edit, اب یہاں ایک چیک باکس ہے جو کہہ رہا ہے کہ یوزر مسٹ پاسورڈز تو یہاں اس کو ہم ان چیک کر دیں گے اب ہم نے اس کو ناٹ چیک کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کمپیوٹر کا میں ایک ہی یوزر ہوں ڈفرینٹ یوزرز بھی ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کے لیکن اس کا پروسیس بالکل سیم ہی ہوگا اب میں نے اس کو ناٹ چیک کر دیا ہے ٹیپ پریس کروں گا اب میں اپلائی اور پھر اوکے کروں گا اور یہ میرے سے پاس ورڈ پوچھے گا یعنی آپ یوزر کو بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کچھ یوزرس کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ جیسے ہی لاگ ان کریں تو انہیں پاس ورڈ کی ضرورت نہ پڑے اور وہ لاگ ان کر جائیں جب وہ فلاں یوزر سلیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح گیسٹ کا یوزر ہوتا ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں اگر بعض کمپیوٹرز کے اندر آپ نے گیسٹ کو آن رکھا ہو تو گیسٹ پہ کلک کر کے وہ لاگ ان ہو جاتا ہے لیکن ایڈمنسٹریٹر کے لاگ ان سے وہ لاگ ان نہیں ہو پاتا تو اس طرح آپ کچھ یوزرس کو گرانٹ ایکسس کر سکتے ہیں کچھ کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں اب میں اپنا پاسورڈ ڈالوں گا جو میرا پاسورڈ ہے بٹن پہ اب میں دوبارہ یہ آ گیا ہے وہی ونڈو جہاں سے کیا تھا ڈائلگ باکس سے وہی دوبارہ آ گیا تو اب ہم اوکے دوبارہ اب ہم کمپیوٹر کو ری کریں گے تو یہ ہم سے کوئی بھی پاسورڈ نہیں مانگے گا کیونکہ ہمارے میرے پاس ایک ہی یوزر تھا تو میرے پاس پاس ورڈ نہیں مانگے گا اور لاگ ان کر جائے گا اور اگر آپ کے پاس مور دین ون یوزر ہیں اور آپ نے صرف ایک آدھ یوزر کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ لاگ ان کر جائے وداؤٹ پاسورڈ تو آپ اس یوزر جب یوزر کی لسٹ ڈسپلے ہوگی کہ کس یوزر سے آپ نے لاگ ان کرنا ہے تو آپ اس یوزر پہ جب کلک کریں گے تو وہ یوزر وداؤٹ انٹرنگ پاسورڈ جو ہے وہ لاگ ان کر جائے گا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سسٹم ریسٹور سے اپنی فائلز ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں سسٹم ریسٹور یوزفل ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آپ نے کوئی سافٹ ویئر ریسنٹلی انسٹال کیا ہے جس کے باعث آپ کی ونڈو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو ان انسٹال کر لیں لیٹ سپوز آپ نے ایک ریسٹور پوائنٹ بنایا اس کے بعد آپ نے کئی چینجز کی لیکن اب ان چینجز میں سے کسی ایک آدھ چینج کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر میں پرابلم آ رہا ہے تو اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چینج میں سے مسئلہ آیا تھا تو آپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے سسٹم ریسٹور بنایا تھا ایک آدھ دن پہلے تو آپ اس ریسٹور پر اپنے کمپیوٹر کو جب ریسٹور کر لیں گے تو جو چینجز آپ نے ریسنٹلی کی ہوں گی وہ تمام انڈو ہو جائیں گی اور آپ کا کمپیوٹر دوبارہ سموتھلی کام کرنا شروع کر دے گا تو اس لیے سسٹم ریسٹور بہت یوزفل ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ کوئی ایسا رسکی کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسا سافٹ ویئر چیک کرنے لگے ہیں جس کی پاسبلٹی ہے کہ اس میں کوئی وائرس وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے تو اب آپ کو ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ سسٹم ریسٹور سے ایک ریسٹور پوائنٹ کریٹ کر لیں تو میں اب اس میں یہ دکھاؤں گا کہ ہم ایک ریسٹور پوائنٹ سے اپنے کمپیوٹر کو دوبارہ ریسٹور کیسے کرتے ہیں تو میں اب سرچ چارم بار میں جاؤں گا اور سرچ چارم بار میں جانے کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے ونڈوز اور کیو یعنی ونڈو کی کے ساتھ ہم کیو پریس کریں گے یہ سرچ ایڈٹ یہاں پر آ گیا اب ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے سسٹم e, e, e. نے لکھا ہے سسٹم ریسٹور لکھا ہے تو ٹیپ کر کے میں اس کا سرچ اسکوپ ڈیفائن کروں گا کہ یہ کہاں پر سرچ کرے سیٹنگ میں کرے ایوری ویئر کرے انٹرنیٹ کے اوپر کرے یہ بڑا یوزفل فیچر ہے ونڈوز 8.1 کا کہ آپ اس کی مدد سے کہیں پر بھی سرچ کرا سکتے ہیں چیز کو تو میں ٹیپ کروں گا اور میں اس کا سرچ کو سیٹنگ پہ اسکوپ کو رکھوں گا کیونکہ یہ ونڈوز کی ایک سیٹنگ ہے اور وہ میں ایکسیس کرنا چاہتا ہوں سرچ اسکوپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ آپ کی سرچ ہو جاتی ہے اور ارریلیونٹ جو سرچ ریزلٹس ہوتے ہیں ان سے آپ بچ جاتے ہیں اب میں ٹیپ پریس کروں گا اور ریزلٹ جو اوپن ہے ان میں سے tab, search edit system restore, type and text, here, tab, file history, setting, setting. دو دفعہ میں نے ٹیپ پریس کیا تو آگے یہ ریزلٹس آگ رہے ہیں تو میں اب ڈاؤن ایرو پریس کروں گا نہیں میں نے اس پہ بھی نہیں جانا کریٹ ریسٹور پوائنٹ سیٹنگ میں اس کے اوپر انٹر پریس کروں گا Enter. System Properties Dialog. Use System Protection to undo unwanted system changes, period. System Restore. You can undo system changes by reverting your computer to a previous restore point, period. Use System Protection to undo unwanted system changes, period. System Restore. You can undo... اب یہ سسٹم ریسٹور کی وہی بات اس نے بتائی کہ سسٹم ریسٹور ہم کیوں کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں تو یہ اس نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی یہ سسٹم پروٹیکشن ٹیب ہے اب میں ٹیب پریس کرتا ہوں یہاں پہ سسٹم ریسٹور بٹن جب میں اس پہ انٹر پریس کروں گا تو یہ سسٹم ریسٹور کر دے گا مجھے جس ڈیٹ پہ میں چاہوں گا تو میں ذرا ٹیپ ٹیپ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کہ سسٹم اگر لیٹ سپوز ابھی میں چاہوں کہ ایک ریسٹور پوائنٹ کریٹ کر لوں تو کریٹ کیسے کریں گے میں گو کہ ابھی کریٹ کر کے نہیں دکھا رہا لیکن میں آپ کو ایک سیٹنگ دکھا دیتا ہوں جس سے اگر آپ چاہیں تو کسی ٹائم بھی سسٹم ریسٹور پوائنٹ کر سکتے ہیں ٹیپ پریس کروں گا بٹن بٹن یہاں پہ آپ کی مدد سے سسٹم ریسٹور پوائنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس کا نام بھی کوئی دے سکتے ہیں اور ڈیٹ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو ایزی ٹو ریکگنائز رہے کہ یہ کون سا ریسٹور پوائنٹ تھا ریسٹور پوائنٹ کے ضمن میں یہ بات نوٹ طلب ہے کہ جب آپ کوئی سافٹ ویئر سے کلیننگ کرتے ہیں جس طرح سی کلینر ہے تو اگر آپ نے کوئی ریسٹور پوائنٹ بنایا ہے تو آپ کو اس کے چیک باکسز میں ان چیک کرنا ہوگا تاکہ وہ آپ کے ریسٹور پوائنٹس کو کلیئر نہ کر دے ورنہ وہ ریسٹور پوائنٹس بھی آپ کے کلیئر کر دے گا اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ آپ کے ریسٹور پوائنٹس آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے تو اسی لیے جب آپ ریسٹور پوائنٹ کریٹ کریں تو ریسٹور پوائنٹ آپ کو معلوم ہو کہ ریسٹور پوائنٹ آپ نے کریٹ کیے ہیں اور جب آپ کلیننگ کریں تو کلیننگ میں آپ اس کو ان چیک کر دیں اور یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ نے too many restore points create کیے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اسپیس کا آپ کے پاس ایشو ہے تو آپ ڈفرینٹ ریسٹور پوائنٹس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی ایک آدھ ریسٹور پوائنٹ رکھ سکتے ہیں تو it's again up to you کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ ریسٹور پوائنٹ سے تو ہم ریسٹور پوائنٹ کریٹ کریں گے لیکن ابھی ہم نے ریسٹور پوائنٹ کے اوپر اپنے کمپیوٹر کو ریسٹور کرنا ہے لیٹ سپوز کہ میں نے جو کل ایک سافٹ ویئر مائیکروسافٹ آفس کا انسٹال کیا تھا تو اس کے بعد سے کچھ پرابلم آ رہے ہیں تو میں ان پرابلمس کو انڈو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں سسٹم ریسٹور کے بٹن پہ آؤں گا اور اسپیس بار پریس کروں گا ٹیپ ٹیپ کر کے سسٹم ریسٹور کے بٹن پہ آتا ہوں آلٹ ایس سے بیس پہ آ جاتا میں یہاں اسپیس بار پریس کروں گا space. System restore dialog. Restore system files and settings. System restore does not affect any of your documents, comma, picture. یہ documents, emails وغیرہ کو affect نہیں کرے گا صرف آپ کی جو کمپیوٹر کی سیٹنگز ہوں گی یا جو آپ نے سافٹ ویئر یا ڈرائیور وغیرہ ریسنٹلی انسٹال کیا ان کو ان انسٹال کر دے گا تو اب ہم ذرا ٹیپ پریس کرتے ہیں اسکین فار افیکٹڈ پروگرامز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چیک کریں کہ کون سے پروگرام کی وجہ سے مسئلہ اب یہ ریکمینڈیڈ ریسٹور یہاں پر ہے اور یہاں پر ریسٹور نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی اور ریسٹور بھی ہوتا یعنی میں نے کوئی اور ریسٹور پوائنٹ بھی کریٹ کیا ہوتا تو یہاں لسٹ آ رہی ہوتی اور اس میں سے میں اپنی مرضی کے مطابق ڈاؤن ایرو کر کے سلیکٹ کرتا اور ٹیپ ٹیپ کر کے نیکسٹ کرتا چونکہ میرے پاس ابھی ایک ہی ہے اور ریکمینڈیڈ ریسٹور وہ ہے تو میں ٹیپ ٹیپ کر کے نیکسٹ پہ جاتا ہوں نیکسٹ گریٹر بٹن پہ اسپیس بار اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم پر جو آپ نے لاسٹ چینج کی تھی تو وہاں پہ جا کے ریسٹور یہ ہو جائے گا تو یہ کنفرم ریسٹور کا ہے لاسٹ سٹیپ میں ہم نے ریسٹور پوائنٹ سلیکٹ کیا تھا اور اس میں وہ آپ کو ایک پرومپٹ دے رہا ہے کہ یہی ریسٹور پوائنٹ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہیں تو فنش کر دیں گے نہیں تو بیک جا کے آپ دوبارہ کوئی اور ریسٹور پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس نے تمام انفارمیشن ریڈ کر دی لیکن اب اگر ہم ٹیپ ٹیپ کریں تو اب یہ سارے بٹنز آ رہے ہیں لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ ریڈ نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم کرسر کا استعمال کریں گے کرسر پریس کروں گا میں نم پیڈ ڈیش اور لیپ ٹاپ ویو میں آئی گیس یہ ہوگا کیپس لاک اور the button next to P system restore dialogue system restore dialogue confirm your restore point یہ دیکھیں confirm your restore point your computer will be restored to the state it was in before the event in the description field below period Time colon colon colon 7 slash slash 25 description install installed Microsoft Office Enterprise 2007 2007 جو لہجے میں بولی تھی آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ڈرائیو کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا کہ ان کی جو ہے نا سیٹنگ وہ دوبارہ ریسٹور کرے تو یہاں آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ فنش پہ انٹر پریس کریں گے تو یہ بیچ میں ریسٹارٹ بھی ہوگا اور یہ تھوڑا سا سیٹ اپ چلے گا اور اس کے بعد جب یہ ریسٹارٹ ہو کر آئے گا تو آپ کے پاس ریسٹور پوائنٹ سے آپ کا کمپیوٹر جو آپ نے جتنے دن پہلے ایک مہینے پہلے دو مہینے پہلے سال پہلے جب بھی آپ نے وہ ریسٹور پوائنٹ کریٹ کیا تھا تو اس ریسٹور پوائنٹ پر آپ کی فائلز دوبارہ ریسٹور ہو جائیں گی اور جو آپ نے چینجز کی ہوں گی مائکروسافٹ ونڈوز کے اندر مطلب کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیا ان انسٹال کیا یا کوئی سیٹنگ چینج کی تو وہ سیٹنگ ساری واپس ہو جائیں گی تو یہ تھا ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون میں سسٹم ریسٹور کا یوز یہ تھا ہمارا tips and tricks of Windows eight point one کا پوڈ کاسٹ اب آپ سے انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے Umair Ejaz Umair scholar at gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Amir Ejaz dot T K W W W dot U M A I R I J A Z dot T K اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن